السلام علیکم this is lecture 11 of the course introduction to psychology today we'll be talking about the psychological aspects of human development but before that let's go through what we did in the last lecture in the last lecture we talk about the basic concept of development primarily physical development We talked about the various aspects of this development. We talked about the definition of development, biological and psychological aspects of development, nature versus nurture debate, research methods for studying nature and nurture, twin studies and adoption studies used for looking at the impact of nature and nurture or environment. And finally, we talked about the mechanisms of heredity. In today's lecture, we will be focusing upon the psychological development or the aspects of development that are primarily psychological in nature. We will be talking about three main theories related to cognition, morality and psychosocial development. First of all, we will look at the theory on cognitive development if you remember the cognitive approach or the cognitive school of thought then you will realise that there are different three different approaches that give importance to cognition and the cognitive processes cognition سے مراد بنیادی طور پر سوچ اور سوچنے کا عمل اور علم حاصل کرنے کا عمل ہے Different theorists have talked about the development of cognition and the impact of various factors on cognition, but one theory is the most significant of them all. That is the theory by Jean Piaget. We'll talk about that theory in a while, but first let's see what we mean by development and cognitive development. Cognitive development is the process of the development of children's understanding of the world as a function of age and experience. Different disciplines are interested in the study and use of cognition. The interest in human cognition and its development has been developed and applied in a variety of scientific disciplines. Anthropologists focus and measure how cognition develops in different cultures. Sociologists study how cognitions are acquired and used in various groups and institutional settings. Computer scientists, on the other hand, target to create artificial intelligence using the principles of human cognitive development and applying them to the computer software technology. Psychologists are interested in a better understanding of the human cognitive ability and potentials, and how it is utilized in different situations and at different stages گویا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کاگنیشن اور کاگنیشن میں انٹرسٹ صرف سائیکالوجی تک محدود نہیں ہے باقی سائنٹیفک ڈسپلنس جو کہ سائنٹیفک اپروچ استعمال کرتے ہیں جیسے کہ اینتھروپالوجی یا سوشیولوجی یا کمپیوٹر سائنس ان میں بھی کاگنیشن اور کاگنیٹیو پروسیس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے اس پر اثر انداز ہونے والے جو مختلف عوامل ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے اور ان عوامل کو اور ان کے پیچھے کار فرما اصولوں کو مستقبل میں مختلف سچویشن پر اپلائی کیا جاتا ہے تاکہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کیے جا سکیں nature of cognition the very word cognitive refers to the process of knowing as well as the known cognition this has at least two main aspects or features that is cognition means mental processes that people use to gather or acquire knowledge and knowledge refers to the knowledge or been gathered or acquired subsequently used دوسرے لفظوں میں cognition سے مراد ایک جانب تو علم یا نالج ہے اور دوسری جانب علم یا نالج کو حاصل کرنے کا عمل یعنی the process of acquiring is called cognition also The knowledge acquired is known as cognition. Cognition and knowledge. Cognition and knowledge are interrelated. Cognition affects knowledge, knowledge affects cognition. Here we are talking about the process of acquiring knowledge as cognition. Mental processes leads to knowledge and knowledge leads to mental processes. So we can say that there is a circular relationship. Mental processes affect knowledge, and when they affect knowledge, they lead to knowledge. The knowledge thus acquired leads back to mental processes. So it is difficult to find where it starts from, whether it begins from the mental processes or from the knowledge itself. There is void no aspect of human life not even sleep آپ جس وقت سو بھی رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی آپ کی کوگنیشن یا آپ کے کوگنیٹو پروسیسز اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں ہم جو خواب دیکھتے ہیں وہ اس بات کی علامت ہیں کہ ہم سوتے ہوئے بھی سوچ رہے ہوتے ہیں ہم اس کے بارے میں کانشیسلی نہیں جانتے اویئر نہیں ہوتے لیکن ہمارا دماغ سوچنے کے عمل میں مصروف ہوتا ہے سو so, زندگی میں ایک زندہ انسان کے تمام تر وقت میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جب کوئی کسی قسم کا ایک بھی کوگنیٹو پروسیس عمل نہ کر رہا ہو all human intellectual activities and potential that is thinking communicating problem solving and learning require mental processes and knowledge in other words, cognition. There are certain factors that influence cognition and the development of cognition in a person. The variety of these influences shows that it does not occur in isolation. There are social factors, there are environmental factors, there are personal factors. So, the factors that influence the cognitive development are Long-term memory and information processing or working memory are the traits of the human infant which exist and operate much earlier than when one is aware of it. They are intact even before birth, but these contents of memory are unknown to consciousness. The ability to control mental processes and innate inborn knowledge develops after birth, and this may occur largely due to the interaction of the child with the physical environment the child interaction and bonding with the people around most of parents especially the mother also including the caregivers and caretakers are the most significant connection for the development of cognition یعنی بچے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں اور اس کی سوچ کی ڈیولپمنٹ میں اس کے ارد گرد پائے جانے والے لوگ اس کو پرورش کرنے والے لوگ اس کا خیال رکھنے والے لوگ ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں بچے کی ان کے ساتھ کس طرح کے انٹریکشن ہے کس طرح کا تعلق ہے کس طرح کی بانڈنگ ہے اس کی وجہ سے اس کی کوگنیشن کی ڈیولپمنٹ پر اثر ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے significant influence on cognition include social cultural factor social nature of mind language and cognitive ability motivation individual and the group Cognition یا سوچ کے عمل پر معاشرے کا اور کلچر کا اثر پڑتا ہے کچھ کلچر میں مثال کے طور پر بچوں میں سوچنے کے عمل کو انکریج کیا جاتا ہے مثلا اگر وہ ڈرائنگ کر رہے ہیں تو ان کو انکریج کیا جاتا ہے کہ وہ جو چاہیں بنائیں جن کلچر میں ریسٹرکٹیڈ قسم کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے اس میں بچے کو کھل کر ڈرائنگ کرنے کو نہیں کہا جاتا بلکہ اس کو کوئی چیز بنا کر دے دی جاتی ہے کہ اس میں رنگ بھرو یعنی ایک طرح سے ہم نے اس کی سوچ کی وسط کو محدود کر دیا اسی طرح سے اور جو عوامل جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ کاگنیشن یا سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں مثال کے طور پر لینگویج اور وکیبلری جس قدر وسیع لینگویج ہوگی جس قدر وکیبلری زیادہ ہوگی اتنی ہی سوچ میں وسط آئے گی اتنے ہی زیادہ کانسیپٹ جو ہیں اور ایبسٹ چیزیں جو ہیں بچے کے ذہن میں پروان چڑھیں گی اور اتنی ہی اس کی سوچ دور تک جا سکے گی سو اگر ان کو دیکھا جائے جو کہ سوچ پر اثر انداز ہوتے ہیں تو دوسرا اینگل یہ ہے کہ اگر ان فیکٹرز پر عمل کیا جائے ان کو ضرورت میں استعمال میں لایا جائے تو ان کا ایک مثبت اثر بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ پر ہو سکتا ہے cognitive development the development of the thinking and organising systems of the brain it involves language mental imagery thinking reasoning, problem solving and memory development. جب ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے اور ایک ہی تھیری ذہن میں آتی ہے یعنی یو پیاجے اور یو پیاجے کی تھیری آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ یور پیاجی ایک ایسے ماہر نفسیات تھے جنہوں نے سوچ کو اور تھنکنگ کو اور کوگنیشن کو اسٹڈی کرنے کی ایک بالکل نئی اور مختلف اپروچ دی پیاجی کی تھیری کو بیان کرنے سے پہلے اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم تھوڑی سی نظر ان کی تاریخ پہ ڈالیں کہ کس طرح سے ان کا انٹرسٹ سائیکولوجی میں ڈیولپ ہوا کس طرح سے انہوں نے بچوں کی کوگنیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک نئی تکنیک بنائی اور اسی کے مطابق اس کے نتائج کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی تھیری پیش کی یو پیاجے Swiss very keen observer from the very beginning ہی got publish his first research paper at the age fifteen as a result of a study of philosophy and logic he became interested in epistemology, that is knowledge and knowing. The interest in observation and epistemology made a foundation of his theory of cognitive development. Piaget was influenced by Henry Bergson's creative evolution, unlike most of the other psychologists who were impressed by Darwin's theory of evolution. Bergson believed in divine agency instead of chance as the force behind evolution. According to him, life possesses an inherent creative impulse. Piaget did his doctorate in biological science, but later became interested in psychology, especially abnormal psychology. He secured a position in Alfred Binet's laboratory in Paris, where he got a chance to observe children's performance their right and wrong answers. Piaget's work and observation generated an interest in children's mental processes. But the real shift took place when he started observing his own children from birth onwards. He kept records of their behavior and used them to trace the origins of children's thoughts through their behavior as babies. Later on, he became interested in the thought of adolescence as well. یہاں پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پیاجے کا انٹرسٹ کس طرح سے بایولوجیکل سے سائیکالوجی کی طرف منتقل ہوا یوں تو بچپن سے ہی ایک کین آبزرور تھے اور شروع سے ریسرچ میں ان کا انٹرسٹ تھا پندرہ سال کی عمر میں انہوں نے شیلس پہ ریسرچ کر کے اپنا ریسرچ پیپر بھی پبلش کروا لیا لیکن بنے کی لیب میں کام کرتے ہوئے انہیں بچوں کے ساتھ انٹریکشن کا زیادہ موقع ملا اور انہوں نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے مختلف بچے ایک ہی چیز کا صحیح جواب یا غلط جواب دیتے ہیں لیکن اصل تحقیق ان کی اس وقت شروع ہوئی جس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو پیدائش کے وقت سے لے کے بہت عرصے تک آبزرو کرنا شروع کیا اور یہی سے ان کی مخصوص میتھڈالوجی سامنے آئی projection method of investigation it is known as the clinical approach and the form of structured observation پیاجے کی اپروچ یا ٹیکنیک کہہ لیں اس میں بچوں کو آزادی دی جاتی تھی کہ کسی پرابلم یا کسی ٹاسک کے جواب میں وہ جو چاہیں اور جس طرح کا جواب دے دیں جب وہ اپنا جواب دے دیتے اس کے بعد ان سے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے یا اس کی وضاحت کرنے کو کہا جاتا اور اس وضاحت کو مزید بھی ایکسپلور کیا جاتا تاکہ صحیح طرح سے اندازہ ہو جائے کہ وہ کس طرح سے سوچ رہے ہیں بنیادی چیز جو اس سارے عمل میں کی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ ایک ہی چیز ایک ہی ٹاسک ایک ہی پرابلم جب مختلف عمر کے بچوں کو دیا جاتا ہے تو وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں کس طرح سے اس کا جواب دیتے ہیں کیسے پرفارم کرتے ہیں اور اس پرفارمنس یا ان کے ریئیکشن کے لیے ان کی وضاحت کیسی ہوتی ہے اور یہی سے یہ آئیڈیا سامنے آیا کہ ایک ہی چیز مختلف عمر کے بچے مختلف طرح سے اپروچ کرتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ان کی سوچ کا لیول یا کوگنیٹو لیول مختلف ہوتا ہے مثال کے طور پہ ایک ٹاسک جو کہ پیاجے نے استعمال کی اس میں بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ تصور کریں کہ آپ ایک لمبی اور دور تک جاتی ہوئی سڑک کے شروع میں کھڑے ہیں سڑک کی دونوں جانب درخت لگے ہوئے ہیں آپ یہاں پہ کھڑے ہوں گے تو وہ درخت اور وہ سڑک آپ کو کیسے دکھائی دیں گے آئیڈیلی دیکھا جائے تو جب آپ اس طرح کی ایک سچویشن میں کھڑے ہوں گے تو آپ کو وہ سڑک اور اس کے ساتھ لگے ہوئے درخت یوں ایک وی کی طرح سے دکھائی دیں گے یعنی پیچھے سے زیادہ کھلے اور چوڑے اور آگے جاتے ہوئے وہ سڑک تنگ ہوتی ہوئی دکھائی دے گی تو اگر کوئی آرٹسٹ اس کو بنائے گا تو سڑک اسی طرح کی بنائے گا لیکن ایک چھوٹا بچہ شاید ایسا نہ کرے اور جب آپ پریکٹیکلی بچوں کے ساتھ ہی کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ چھوٹے بچے عام طور پر سڑک کو سیدھی ہی دکھاتے ہیں جیسے کہ ان کو عام حالات میں سڑک اپنے سامنے دکھ رہی ہوتی ہے اسی طرح کی بہت سی اور ٹاسک ڈیولپ کی گئی جن کے ذریعے بچوں کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا مطالعہ کیا جاتا ہے یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ان چیزوں کو ہم کسی ٹیسٹ کا نام نہیں دے رہے ہم اس کو ٹاسک کہہ رہے ہیں یعنی اس کا مقصد ٹیسٹ کرنا یا بچے کو آزمائش میں ڈالنا نہیں ہے بلکہ اس کو ایک ٹاسک یا ایک کام کرنے کو دینا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ وہ کام کس طرح سے کر رہا ہے Piaget's theory of cognitive development according to پیاجے cognitive development takes place in stages the organisation of behaviour is quality different in different stages children throughout the world pass through a series of four stages of cognitive development under یعنی پیاز کے مطابق کاگنیٹو ڈویلپمنٹ بچوں میں چار اسٹیجز میں ظاہر ہوتی ہے اور ایسا دنیا بھر کے بچوں میں ہوتا ہے اور اس کے لیے دنیا کے مختلف حصوں میں ریسرچ کی گئی اور ایسا ہی دیکھا گیا یہاں پہ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ چار اسٹیجز تو ہیں اور ان چار اسٹیجز میں بچوں کی پرفارمنس اور ان کی سوچ کوالٹیٹیولی مختلف ہوتی ہے لیکن یہ اسٹیجز کوئی فکس اسٹیجز اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس ٹائم پر ایگزیکٹلی exactly ہر بچے میں یہ اسٹیج شروع ہوگی اور اس عمر میں جا کے ایگزیکٹلی exactly ہر بچے میں یہ اسٹیج ختم ہوگی ایج مختلف ہو سکتی ہے لیکن اسٹیجز اسی آرڈر میں اور اسی سیکوینس میں ظاہر ہوں گی اسینشیل پوائنٹس آف پیارج theory one the stages emerge in a sequence there is a constant order of succession for their emergence the progressive development of mental structure can be explained by neither reality nor environment by itself کی ٹرمس ان پیارجیز تھے اکارڈنگ ٹو پیارجے Children's thinking develops through two simultaneous processes, that is, assimilation and accommodation. Assimilation means the incorporation of new knowledge into existing schemes. Accommodation means the modification of the child's existing schemes to incorporate new knowledge that does not fit in the scheme. And schemes mean patterns of action that are involved in the acquisition and structuring of knowledge for example grasp throwing and rolling یعنی تین مین چیزیں ہیں جو پیاجے کی تھیری کو سمجھتے ہوئے ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اور جو اسٹیجز ان کی ہم بات کریں گے ان کو سمجھنے کے لیے بھی ہمیں یہ تین چیزیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے اسکیم سے مراد ہے کہ ایک طرح کا سیٹ اپ بچے کے مائنڈ میں بن چکا ہوتا ہے سیمولیشن سے مراد یہ ہے کہ بچہ جب بھی کوئی نئی چیز دیکھتا ہے یا نئی چیز سیکھتا ہے وہ اگر اس کے ایگزٹنگ اسٹرکچر یا ایگزٹنگ اسکیم سے فٹ ہوتی ہے تو وہ اس کو ایز اٹ از یا بہت ہی معمولی رد و بدل کے ساتھ ویسے کا ویسا ایبزارب کر لیتا ہے جب کہ بعض صورتوں میں ظاہر ہونے والی چیز یا سامنے آنے والا نالج یا سامنے آنے والی ٹاسک بچے کے ایگزٹنگ اسٹرکچر کے ساتھ میچ نہیں کر رہی ہوتی ایسی صورت میں زیادہ رد و بدل کی ضرورت ہوتی ہے اور ایگزٹنگ سسٹم کو اس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے کہ نئی سیکھے جانے والی چیز کے مطابق اکاموڈیشن کی جائے اپنے آپ کو چینج کیا جائے اور اس کو اکاموڈیٹ کر لیں یعنی اسمولیشن اور اکاموڈیشن دو عمل ہیں جن کے تحت کوگنیٹو ڈیولپمنٹ میں بچہ آگے نئی اسٹیج پر جاتا ہے Piaget's stages of cognitive development. First of all, there is sensory motor stage, pre-operational stage, concrete operational stage, formal operational stage. Sensory motor stage: age, infancy, birth to 2 years. Major characteristics are thought confined to action schemes, development of object permanence, development of motor skills and little or no capacity for symbolic representation sensory motor سے مراد وہ اسٹیج ہے جس میں بچے کا بیرونی دنیا سے بنیادی تعلق اور اس کے علم حاصل کرنے کا بنیادی وسیلہ سینسری موٹر ایکٹیویٹی ہے یعنی سینسنس کے ذریعے اور مسکولر موومنٹ کے ذریعے نالج حاصل کیا جاتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سامنے رکھیے بہت چھوٹے بچے جب مثلا کرال کرنا سیکھتے ہیں اور اپنی کوٹ میں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کے سامنے جو بھی چیز آتی ہے اس کو اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں بڑے بچوں کی طرح سے وہ اس کو اٹھا کے سامنے غور سے نہیں دیکھتے اس کو الٹ پلٹ کے نہیں دیکھتے ان کا پہلا ریئیکشن پہلا ریفلیکس یہ ہوتا ہے کہ جو چیز سامنے ہے اس کو منہ میں ڈال لیا جائے چاہے وہ ان کا ہاتھ ہو چاہے وہ دودھ کی بوٹل ہو کوئی پینسل ہو اور بعض صورتوں میں کوئی کیڑا مکوڑا بھی ہو گویا وہ دنیا کے بارے میں اپنا نالج اپنی سینسری اور موٹر ایکٹیویٹی کے ذریعے حاصل کر رہے ہیں یہاں پہ ہم نے آبجیکٹ پرماننس کی بات بھی کی پرماننس سے مراد یہ ہے یہ کانسیپٹ کہ کوئی چیز جب ہمارے سامنے نہیں ہوتی تب بھی وہ ایگزٹ کرتی ہے چھوٹے بچے کے لیے جس عمر کے بچے کی ہم بات کر رہے ہیں پرماننس کا کانسیپٹ شروع میں نہیں ہوتا آپ سوچیے کہ جو بچہ کسی چیز کے کھو جانے پر رو رہا ہے اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ وہ چیز چڑیا لے کے چلی گئی ہے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے گویا سچ مچ وہ چیز غائب ہو گئی یا جب کوئی چیز یا کوئی شخص سامنے ہے تو وہ رو رہا ہے جب وہ شخص غائب ہو جاتا ہے اس کی نظروں سے دور ہو جاتا ہے تو وہ رونا بند کر دیتا ہے بچے کے خیال میں اس اسٹیج پر جو چیز سامنے ہے صرف وہی ایگزٹ کرتی ہے اور جو چیز سامنے نہیں ہے اس کو دکھائی نہیں دے رہی وہ ایگزٹ نہیں کرتی اس اسٹیج کے اوپر بچے صرف سیدھی سیدھی سمپل چیزیں سیکھ سکتے ہیں وکیبلری سیکھنے کا آغاز ہو جاتا ہے لیکن ان سے کسی ایبسٹیکٹ یا بڑے یا مشکل یا مختلف کانسیپٹ بیسڈ کام کی یا نالج کی توقع نہیں کی جا سکتی دوسری اسٹیج جو سینسری موٹر اسٹیج کے بعد آتی ہے that is preoperational stage preoperational stage age from major characteristics include representational thought that's intuitive not logical development of language and symbolic thinking takes place and thinking is egocentric یعنی اس اسٹیج کے اوپر بچہ گو کے پچھلی اسٹیج کے بچے سے بہتر ہے لیکن ابھی بھی اس کی سوچ آپ کو دکھائی دینے والے بڑے بچوں جیسی سوچ تک نہیں پہنچی ہوتی اس طرح کا بچہ سمپل ٹاسک کرنا سیکھ لیتا ہے کیبلری جلدی سیکھنا شروع کر دیتا ہے اس کے الفاظ کے ذخیرے میں اضافہ ہونا شروع کر ہو جاتا ہے اور بچہ بنیادی طور پر ایگو سینٹرک ہوتا ہے یعنی وہ دنیا کو صرف اپنے نقطۂ نظر کے مطابق دیکھتا ہے اس کے خیال میں جو اسے محسوس ہو رہا ہے وہی حقیقت ہے باقی لوگ کیسا محسوس کرتے ہیں اس کی اس عمر کے بچے سے توقع نہیں کی جا سکتی اور یہی بات ہم دیکھیں گے تھوڑے عرصے کے بعد کہ جب ہم مورل ڈیولپمنٹ کی بات کریں گے تو اس ایج کے بچے میں مورالٹی اس طرح سے ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی جیسے کہ اس سے پانچ سات یا دس سال بڑے بچے میں ہوتی ہے the third stage is the concrete operational stage concrete operational stage age childhood seven to eleven years major characteristics are systematic and logical but only with regard to concrete objects development of conservation and mastery of the concept of reversibility are developing یعنی اس اسٹیج کے اوپر بچے کی سوچ پری آپریشنل بچے کے مقابلے میں تھوڑی سی لاجیکل ہو جاتی ہے یہاں پہ بچہ حساب کے بنیادی تصورات جیسے کہ ایڈیشن یا سبٹریکشن یا ڈویژن سیکھنا شروع کر دیتا ہے لیکن اس کی سوچ بنیادی طور پر کانکریٹ لیول پر آپریٹ کر رہی ہوتی ہے یعنی اس سے آپ ایبسٹریکٹ قسم کی باتیں یا نظریاتی باتیں ڈسکس کرنے کے بجائے اس سے کانکریٹ چیزوں کے بارے میں بات کر سکتے ہیں کانکریٹ سے مراد ہے کہ وہ چیزیں جو ایک سالڈ فارم میں سامنے ہیں یعنی اگر آپ نے اس کو کوئی کانسیپٹ سکھانا ہے تو بہتر ہے کہ اس کو ایک سالڈ شکل میں ایک کانکریٹ شکل میں اس کے سامنے رکھا جائے اور پھر سمجھایا جائے مثلاً کسی بلڈنگ کا نقشہ بنا رہے ہیں اور نقشہ سامنے نہیں ہے اور زبانی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کس جگہ پہ کون سا کمرہ کون سی لیب واقع ہے کون سا سامان کہاں پڑا ہوا ہے تو یوں سمجھنا شاید اس کے لیے مشکل ہو لیکن اگر ایک نقشہ بنا کے اس کے سامنے رکھ دیا جائے اور ہر چیز اس کو پن پوائنٹ کر کے بتا دی جائے تو وہ بچہ جو ہے اس کو بہت اچھی طرح سے سمجھ لے گا یہاں پہ ایک اور کانسیپٹ کا ہم نے ذکر کیا conservation conservation means that the child learn do matter even things change their shape they still retention یعنی اگر چیزوں کی شکل بھی بدل دی جائے تو وہ ویسے کی ویسے رہیں گی یہاں پہ میں پیاجے کی دو ٹاسک کی آپ کو مثال دیتی ہوں مثلا پلاسٹیسین کا ایک ٹکڑا لے لیں جو ایک اسکوئر بلاک یا کیوب کی شکل میں ہو اور اس کے بعد وہ بچے کو دکھائیں اور اس کے بعد اس کو توڑ کر اور لمبا کر کے ایک لمبی شیپ دے دیں اور بچے سے پوچھیں کہ کیا اب بھی اس کا اتنا ہی وزن ہے تو شاید جو بچہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا وہ کہے گا نہیں یہ لمبی شیپ جو ہے شاید وزن میں ہلکی ہے کیونکہ یہ پتلی ہو گئی ہے جبکہ وہ بلاک زیادہ وزن کا تھا یا اگر بچوں سے یہ پوچھا جائے کہ مکئی کے دانے بغیر بھنے ہوئے ہیں ان کا اتنا وزن ہے اب ان کو ہم نے بھون دیا تو ان کا وزن فرق ہے یا ایک سا ہے تو جو بچہ اس اسٹیج پہ نہیں پہنچا وہ اس سوال کا صحیح جواب نہیں دے سکے گا اس سے اگلی اسٹیج جس میں بچے کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہے فارمل آپریشنل اسٹیج جو کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا ہائیسٹ لیول ہے formal operational stage age adolescence and 11 years onward. Major characteristics include abstract, logical child can deal with the abstract and absent formal stage جیسے کہ ہم نے کہا کہ یہ کوگنیٹو تھنکنگ کا ہائیسٹ لیول ہے اس اسٹیج پہ آ کے انسان ایبسٹ لیول پر چیزوں کے بارے میں سوچ سکتا ہے ان کے بارے میں بات کر سکتا ہے ان کے لیے عمل کر سکتا ہے مثلاً الجبرا الجبرا میں چیزوں کو ایبسٹیکٹ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے اور جو بچہ اس لیول پہ پہنچ گیا ہو وہ الجبرے کی اکویژ کو سالو کر سکتا ہے جبکہ ایک چھوٹے بچے کو جو ابھی اسٹیج پر نہیں پہنچا یہ سب کچھ سالو کرنا مشکل لگے گا بلکہ شاید اس کو معلوم بھی نہیں ہو سکے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے ہم نے کہا کہ پیاجے نے چار اسٹیجز بتائی ہیں کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی اور اس کے ساتھ ایک عمر بھی بتائی ہے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ایج جو ہر اسٹیج کے لیے دی گئی ہے یہ ایک ٹینٹیو ایج ہے یعنی یہ ایک فکس ایج نہیں ہے یہ ویری کر سکتی ہے اس میں کچھ سال کا یا کچھ مہینے کا فرق پڑ سکتا ہے ضروری نہیں کہ ایک اسٹیج اگر ایک جب ایک بچے میں چار سال کی عمر میں شروع ہو گئی تو دوسرے تمام بچوں میں بھی ایسا ہی ہو ہو سکتا ہے کسی اور بچے میں ساڑھے تین سال پر یہ اسٹیج شروع ہو جائے اور کسی اور بچے میں پانچ سال کی عمر پر اس لیے یہ ایک رینج دی گئی ہے ایک اور چیز جو ہمیں یاد رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص جو ان چاروں اسٹیجز کو طے کرے اور فارمل آپریشنل لیول پر بھی آپریٹ کرے آپ کو بہت سے لوگ دکھائی دیں گے خاص طور پہ جو کہ کسی قسم کی ذہنی معذوری یا کسی ذرا کم شدید نوعیت کی ڈسبلٹی کا شکار ہوں وہ شاید پہلی اسٹیج پر ہی ہوں یا دوسری اسٹیج پر ہی ہوں یا شاید کانکریٹ آپریشن تک پہنچ جائیں اور فارمل آپریشن تک کبھی نہ پہنچ سکیں پیاجے کی کی میجر اپلیکیشن دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے میدان میں ہے دنیا کے بہت سے ملکوں میں اس پر ریسرچ کی گئی اور انہوں نے پیاجے کے کام کو اور اس کے بچوں کو اسیس کرنے کے طریقوں کو استعمال کیا اور اس کی بنیاد پر انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کے بچے مختلف عمر میں کس کوگنیٹو لیول پر پہنچے ہوتے ہیں اس کے بعد ان لوگوں نے ان ممالک نے ان کے سائنٹسٹ نے ان کے ٹیکسٹ بک رائٹرز نے ایسی کتابیں لکھی ایسا کریکولم بنایا جو کہ بچوں کی کوگنیٹو لیول سے میچ کرتا تھا گویا انہوں نے یہ بات جان لی کہ ہم بچے کو اگر اس کے کوگنیٹو لیول کے مطابق پڑھائیں گے تو بچہ جلد سیکھے گا اور اچھا سیکھے گا لیکن اگر ہم بچے کو ایسی چیزیں سکھائیں گے جو اس کے کوگنیٹو لیول کے حساب سے مشکل ہیں تو بچہ شاید اس میں کامیاب نہ ہو سکے یا شاید اس میں دلچسپی نہ لے دوسری طرف اگر ہم بچے کو ایسا مٹیریل سکھا رہے ہیں جو کہ اس کی کوگنیٹو لیول سے بہت کم ہے تو بھی بچے بوریت کا شکار ہو جائیں گے اور وہ پڑھائی میں دلچسپی نہیں لیں گے اور ان کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہو سکے گی جیسے کہ ان سے توقع کی جا رہی ہے پیاجے کی تھیری سے غالباً کسی نے ایز سچ ڈس اگری نہیں کیا کیونکہ اس میں کوئی فکس رولز نہیں بتائے گئے اس نے کسی انکانشیس چیز کو ان تمام تر قصے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا نہ ہی کہا گیا کہ صرف ماحولیاتی عوامل یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہی سب کچھ ڈٹرمن کر رہے ہیں انہوں نے اپنی آبزرویشن کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھا اس کے بعد اس کو اور بچوں میں تلاش کیا اور پھر اپنی تھیری دی اور ہم دیکھیں تو پاکستان میں بھی اس کے اوپر بہت سا کام کیا جا چکا ہے اور مختلف اداروں میں بچوں کی کوگنیٹو لیول کو ڈٹرمن کرنے کے لیے بہت سی ریسرچ بھی کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کا کریکولم بھی اس کے مطابق ڈیولپ کرنے کے لیے بہت سی تجاویز دی گئی ہیں جب ہم کوگنیٹو لیول کی بات کر رہے ہیں اور کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کو دیکھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں ایک اور تھیری سامنے آتی ہے جو کہ کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری تو نہیں کہلاتی لیکن سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ سے تعلق رکھتی ہے یعنی psycho psycho social social development development سے مراد ہے سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ جس کے ساتھ ساتھ سوشل ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے دوسرے لفظوں میں اس طرح کی ڈیولپمنٹ جس میں سائیکولوجیکل فیکٹر یعنی انڈیویجل فیکٹر اور سوشل فیکٹر کی انٹریکشن پائی جائے سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کریں تو ایک ہی نام ذہن میں آتا ہے گو کہ اور بھی بہت سے لوگوں نے اس پر کام کیا ہے اور وہ نام ہے ایرک ایرکسن کا جو کہ ایک مشہور ماہر نفسیات تھے اور جن کی تھیری سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کے بارے میں ایک مستند حیثیت رکھتی ہے Erik Erikson's theory of psychosocial development. He was a student and follower of Sigmund Freud. He left his native land, Germany, in 1930s and immigrated to America, where he studied Native American traditions of human development and continued his work as a psychoanalyst. He broke with his teacher over the fundamental view that what motivates drives human behavior. For Freud, it was biology, or more specifically the biological instincts of life and aggression, that is eros and thanatos. For Erikson, the most important force that drives human behavior and which helps in the development of personality was social interaction. His developmental theory of the 8 stages of man was unique and different in the sense that it covered the entire lifespan rather than childhood and adolescent development. He believed that social environment combined with biological maturation results in a set of crises that might be resolved. The individual passes through the which has which has to be before successfully before crisis new presented. The results of the resolution, whether successful or not are passed on to the next crisis and provide the foundation for its resolution یعنی ایریکسن کی ایٹ اسٹیج تھیری میں یہ دیکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ مختلف اسٹیجز میں وقوع پذیر ہوتی ہے اور یہ اسٹیجز آٹھ ہیں ہر اسٹیج پہ فرد کو ایک طرح کے کرائسس کا سامنا ہوتا ہے یعنی دو طرح کی سچویشنز سامنے ہوتی ہیں جن میں سے دونوں کی دونوں دو ایکسٹریمز ہوتی ہیں اور فرد یا بچہ یا نوجوان جس کی بھی ہم بات کر رہے ہیں اس کو ان دونوں میں سے ایک کی طرف جانا ہوتا ہے اس کے لیے ایک کرائسس کا درجہ رکھتی ہے ہر اسٹیج کے اوپر وہ ایک کرائسس کو ریزالو کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اگلی اسٹیج میں داخل ہو جاتا ہے اگر حالات اس طرح کے ہیں سوشل انٹریکشن اس طرح کی ہیں اور فرد کی اپنی ابیلٹی اس طرح کی ہے کہ وہ کسی اسٹیج پر اس اسٹیج کے کرائسس کو ریزالو نہیں کر سکا تو وہ اگلی اسٹیج میں تو شاید داخل ہو جائے گا لیکن پچھلے کرائسس کی فرسٹریشن یا اس کے پیدا کردہ مسائل کو ساتھ لیتے ہوئے یعنی اس کے اثرات اس کے ساتھ چلیں گے لیکن وہ اثرات اگلی اسٹیج کی کرائسس کو ریزالو کرتے ہوئے خود بھی شاید ریزالو ہو جائیں اور اگر نہیں ہوں گے تو مزید تیسری اسٹیج پہ جاتے ہوئے یہ دونوں کرائسس اپنے اثرات اس کے ساتھ ساتھ لے کر جائیں گے psychological developmental stages by Erikson one basic trust versus mistrust that is the oral sensory stage months infancy it develops sense of hope oneself and because یعنی پیدائش سے لے کر اٹھارہ مہینے کی عمر تک بچہ بنیادی ٹرسٹ اور نسٹرسٹ کے کرائسس سے گزرتا ہے اس اسٹیج پہ یا وہ لوگوں کو ٹرسٹ کرنا سیکھ جائے گا اور یا مسٹرس کرنا ایسا کیوں ہوتا ہے مثلاً ایک مثال لیجیے چھوٹے بچے کو اپنی جسمانی ضروریات کو پورا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کو کھانا یا اس کو دودھ چاہیے اگر وہ توقع کر رہا ہے کہ جو اس کا کیئر گیور ہے یا ماں ہے اس کو بھوک لگنے پر کھانا دے گی تو اور اگر ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب اس کو بھوک لگتی ہے جب وہ روتا ہے اس کو کھانا مل جاتا ہے تو وہ ٹرسٹ کرنا سیکھ جائے گا یعنی وہ یہ سیکھ جائے گا کہ ہاں لوگوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے لوگ آپ کی مدد کر سکتے ہیں لیکن اگر حالات اس طرح کے ہیں سوشل انٹریکشن اس طرح کی ہیں کہ وہ تکلیف میں ہوتا ہے اور روتا ہے اور کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا اس کو وقت پر کھانا نہیں ملتا تو اس طرح کی سچویشن میں وہ مسٹرسٹ سیکھ جاتا ہے اسی طرح سے بچے بڑوں پر شک کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں وہ اسٹرینجر سے اجنبی لوگوں کو دیکھ کر روتے ہیں اور ان کے پاس نہیں جانا چاہتے تو اس اسٹیج کے اوپر ٹرسٹ اور مسٹرسٹ میں سے کوئی ایک چیز ڈیولپ ہو جاتی ہے اور بچہ دوسری اسٹیج میں داخل ہوتا ہے stage two autonomy versus shame and doubt eighteen months to three years that is early childhood the child develops of balancing independence and be able to understand and recognise limitation shame occurs when child is overly self conscious when negatively expose self doubt occurs when parents overly shame the child for example about elimination stage پہ بچہ اٹانمی اور شیم کے درمیان ہے ہو سکتا ہے وہ اپنی ذات کے بارے میں شیم یا شرم سیکھ لے اور آئندہ ویسا ہی رہے اور شاید وہ اٹانومس یا انڈیپینڈنٹ بن جائے یہ وہ عمر ہے جس میں بچے خود سے بہت سے کام کرنے لگ جاتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ کام اپنے ہاتھ سے کریں جب وہ کوئی کام کرتے ہیں اور اگر اس کو ارد گرد کے لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو انکریج کرتے ہیں تو اس میں اٹانمی پیدا ہوگی اس میں کانفیڈینس پیدا ہوگا کہ وہ خود کچھ کر سکتا ہے لیکن اگر اس کو اس کی غلطیوں کے اوپر شرمندہ کیا جائے گا بار بار کرٹیسائز کیا جائے گا یا برا بھلا کہا جائے گا تو وہ شاید اپنے بارے میں شرم محسوس کرنا شروع کر دے اس کی چھوٹی سی ایک مثال لیجیے اگر ایک بچہ کمرے میں گندے پاؤں لے کر آ گیا تو کچھ مائیں یہ کہیں گی تم کتنے گندے بچے ہو تم کمرے میں گندے پاؤں لے کر آ گئے اور کچھ مائیں ایسی ہوں گی جو کہیں گی تم نے کتنی گندی حرکت کی تم اتنے اچھے بچے ہو تمہیں ایسا گندا کام نہیں کرنا چاہیے تھا پہلی صورت میں بچے کو بتایا گیا کہ تم ایک برے بچے ہو اور اس نے اپنے بارے میں شرم سیکھ لی دوسری صورت میں اس کو یہ بتایا گیا کہ تم بچے تو اچھے ہو لیکن تم نے ایک غلط حرکت کی ایسی صورت میں وہ شرمندہ ہوگا شرم محسوس نہیں کرے گا اور وہ آئندہ سے سوچے گا کہ مجھے ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے تو اس طرح کی ایک اپروچ اس کو اٹانمی کی طرف لے جائے گی stage three is initiative versus guilt three to six years of age that is late childhood the child is able to try out and explore various things he or she indulges in various activities both motor and intellectual guilt rise after doing the negative act for example aggression یعنی اس اسٹیج پہ بچہ انیشیٹو بھی لیتا ہے نئی نئی چیزیں بھی کرنا چاہتا ہے اور دوسری طرف اگر اس سے غلطی ہو جائے کوئی ایسی حرکت ہو جائے جو کہ سوشلی انڈیزائربل ہے جیسے کہ اگریشن اور اس کو اس نے ایکسپریس کر دیا یا کوئی اگریسو حرکت کر دی تو اس بارے میں گلٹ بھی محسوس کر سکتا ہے stage four is industry versus inferiority six to eleven years school age child is busy in building child and accomplishing he or stage کے اوپر بچہ محنت کرنا اور ہارڈ ورک کرنا سیکھتا ہے اور اسی کی بنیاد پر یا وہ اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھتا ہے یا پھر اپنے آپ کو کم تر محسوس کرنا شروع کرتا ہے سیلف اسٹیم یا اپنی ذات کے لیے رسپیکٹ اور اپنی ذات کے لیے تکریم محسوس کرنا اسی عمر میں پیدا ہوتا ہے اگر آپ کی سوشل انٹریکشنس یعنی بچے کی سوشل انٹریکشنس اور اس کا اپنا کام اور اس کا ہارڈ ورک ایسا تھا کہ اس کے نتائج اچھے نکلے تو بچہ جو ہے آئندہ مزید محنتی اور کام کرنے والا ہوگا اور اگر ایسا نہیں ہو سکا تو شاید وہ اپنے آپ کو کمتر محسوس کرنا شروع کر دے اور اپنے لیے سیلف اسٹیم محسوس نہ کرے identity versus role diffusion adolescence coherent sense of self develops the child plans to actualise abilities or become confused when to accomplish task result arise. اور اسٹیج پہ بچہ یا اپنی ایک آئیڈینٹی ڈیولپ کر لے گا یا وہ رول ڈیفیوژن اور کنفیوژن کا شکار ہوگا ہمیشہ کی طرح یہاں پہ بھی دوسرے لوگ یا سوشل انٹریکشن اپنا کردار ادا کر رہے ہیں Stage 6 is intimacy versus isolation, 18 to 25 years, beginning in the early 20s and may extend to the 40s. Young adulthood. Young adults focus on maintaining one's individuality, making friends, relationships and intimacy. Stage 7, adulthood, that is generativity versus stagnation. It is in the middle adulthood that it is seen more forty to sixty years of age it is the age of creativity productivity concern guiding and helping the next generation concern for others or self intelligence empowerment of self یعنی بنیادی طور پہ یہ وہ عمر ہے جس میں انسان کی کریٹیو ابلیٹی سامنے آتی ہے اس کی انڈیپینڈینس سامنے آتی ہے اور وہ اپنے پوٹینشیل کو اور اپنی ابلٹی کو زیادہ سے زیادہ استعمال کرتا ہے خا پچھلی اسٹیجز پہ جو بھی ہوا ہو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب لوگ ہائیلی کریٹو بن جاتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی پروڈکٹیوٹی کا لیول اس اسٹیج پر کھل کر سامنے آتا ہے stage eight is ego integrity versus despair it is old age develops a sense of acceptance of life as it was lived importance of the people and relationships the individual developed over the life span and the person comes to terms with rotting death some sort of despair is inevitable. یعنی یہ انسان کی عمر کی آخری اسٹیج ہے جس میں ایگو انٹیگریٹی بھی ہو سکتی ہے اور ڈسپیئر بھی ہو سکتی ہے اگر پچھلی تمام اسٹیجز پہ آپ کے لوگوں سے تعلقات اچھے تھے you developed good relationships آپ نے لوگوں سے محبت کی لوگوں نے آپ سے محبت کی آپ نے ایک پروڈکٹیو ورک گزارا اپنے کریٹو پوٹینشیل کو استعمال کیا تو اس اسٹیج پہ آپ ایگو انٹیگریٹی اور خوشی اور سکون محسوس کریں گے لیکن اگر پچھلے کرائسس بھی ریزالو نہیں ہوئے سیلف اسٹیم بھی پیدا نہیں ہو سکی اور ناکامیوں کا ہی سامنا کرنا پڑا تو شاید ڈسپیئر اپنی جگہ بنا لے کسی حد تک ڈسپیئر یا اداسی یا ڈپریشن تو اکثر لوگوں پر اس اسٹیج میں ہوگا کیونکہ وہ ڈیتھ کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے لیکن اگر پچھلی اسٹیجز کمفرٹیبلی اور خوشی کے ساتھ گزری تھی تو یہاں پر ڈسپیئر کا ایلیمنٹ کم ہوگا انٹیگریٹی کا ایلیمنٹ زیادہ ہوگا یہ تو تھی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی بات آخری تھیری جس کی بات اب ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مارل ڈیولپمنٹ کی تھیری جو کہ کولبک نے پرزینٹ کی Lawrence Kohlberg's theory of moral development. He was a psychologist, born in New York, served as a professor at Harvard University, started as a developmental psychologist in the early 1970s, and became famous for his later work in moral education and moral reasoning. His theory emphasizes on how moral reasoning develops in stages, similar to the theory of Piaget. Like Piaget, Kohlberg believed that development is flourished by social interaction. Moral education can be taught in formal education by confronting people with moral dilemmas that evoke or arise cognitive conflicts. According to Kohlberg, discussion over these dilemmas promotes development, which further helps in higher stages of moral reasoning showing benefits of the higher stages of reasoning. He and others propose these dilemmas for this purpose. Kohlberg's stages of moral development. According to him, moral reasoning, which he thought is the basis for ethical behavior, has developmental stages. There are 6 identifiable stages of moral development. These stages can be classified into 3 levels. Stages of moral development include level 1 has two stages, 1 obedience and punishment orientation, 2 self-interest orientation. Level 2 stages interpersonal accords, conformity, that is good girl, bad girl attitude, authority, social order orientation, that is law and order morality. Level 3 stages are social contract orientation, and universal ethical principles, that is, principled conscience is developed. Levels of moral development are three. One, pre-conventional level, that is common in children, although adults can also exhibit this level of reasoning. They judge the morality of an action by its direct consequence. Pre-conventional level is divided into two stages, obedience and punishment, self-interest orientation. In stage 1, the individual focuses on the direct consequences that their actions will result. See and analyze what actions are morally wrong, and if the person commits it, gets punishment for it. In stage 2, right behavior is what is defined as what is in one's own best interest. It shows a less or limited interest about others' needs. Concern for others is not based on loyalty or intrinsic respect. Level 2 is the conventional level. The child can be easily seen in adults and older children. Persons who reason in a conventional way judge the morality of actions by comparing these actions to social rules, norms, standards and expectations. The conventional level is divided into two further stages. Stage 3, that is conformity orientation. Stage 4, law and order morality. Individual whose moral reasoning is in stage 3 seeks approval from others, tries to be a good boy or good girl, having learned that there is inherent value in doing so. Judge the morality of an action by evaluating its consequences. In stage 4, individual thinks that it is important to obey the laws and social conventions because it is important in maintaining society and thus do not require approval, which is important in stage 3. Level 3 is post-conventional. At this level, there are two stages, stage 5 social contract اور social justice in six and final state moral reasoning is based on the use of abstract using universal ethical principle also Kohlberg instead that six exit reach stage of Kohlberg's model یہاں پہ ہم نے جیسے دوسرے کی تھیری کے بارے میں بات کی تھی اسٹیجز کی ہی بات کر رہے ہیں یہاں پہ بھی کوئی عمر فکس نہیں ہے ٹینٹیو ایج ہو سکتی ہے اور یہ لازمی ہے کہ یہ ساری اسٹیجز ایک خاص سیکوینس میں آگے جائیں گی بنیادی طور کی مورالٹی اس سے اوپر کے درجے کی مورالٹی اس سے اوپر کے درجے کی مورالٹی پھر اس سے کمپلیکس مورالٹی اور پھر فائنلی آخری اسٹیج ہے جب ایک گہرا اور صحیح اور پختہ قسم کا کانشنس یا ضمیر پیدا ہو جاتا ہے ابھی تک تینوں تھیریز میں جب ہم نے بات کی ہے اس میں ایک چیز نمایاں ہے وہ یہ کہ دوسرے لوگوں کا رول یا ماحول خاص طور پہ سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ میں اور مورل ڈیولپمنٹ میں دوسرے لوگوں کا ٹریٹمنٹ اور دوسرے لوگوں کا رول بہت اہم ہے مورالٹی کو بچہ پیدائش کے وقت سیکھ کے نہیں آتا اس کو مارل ایجوکیشن یا ایتھیکیلٹی دوسرے لوگ سکھاتے ہیں وہ لوگ فیملی کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اسکول بھی ہو سکتا ہے دوست بھی ہو سکتے ہیں اور میڈیا بھی ہو سکتا ہے آج کے لیکچر میں ہم نے انسان کی سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ کے بارے میں بات کی یا یوں کہہ لیجیے کہ انسانی ڈیولپمنٹ کے سائیکولوجیکل پہلو کو ہم نے ڈسکس کیا اس میں ہم نے تین تھیریز دیکھی پیاجے کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کی تھیری اور ایریکریکسن کی سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ کی تھیری کولبرگ کی مورل ڈیولپمنٹ کی تھیری اگلے لیکچرز میں ہم ایک مختلف چیز کی بات کریں گے اور وہ ہے بایولوجیکل بیسس آف بیہیویئر اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کون سے بایولوجیکل فیکٹرز ہیں کون سی فزیولوجیکل کنڈیشنز ہیں جو کہ انسان کے بیہیویئر پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کو متاثر کرتی ہیں اور آپ کو بہت سی چیزیں جان کر شاید حیرت بھی ہو اور شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہو کہ ہاں میں تو پہلے یہ جانتی تھی یا جانتا تھا مثلاً یہ کہ نروس سسٹم کا کیا رول ہے اور ہماری باڈی میں ہمارے مختلف اینڈوکرائن گلینڈس اور ہارمونس کا کیا رول ہے یہ سب باتیں ہم اگلے لیکچرز میں کریں گے تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے اللہ حافظ